قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمہ اللہ کی کتاب جاوید نامہ فارسی سے خطاب با جاوید کے نام سے خطاب با جاوید کے نام سے فارسی کلام کی آسان شرح کرتے ہوئے پیش کرتا ہوں آپ کو معلوم ہے جاوید اقبال صاحب کا بیٹا ہے زندہ ہے ابھی جاوید نامہ اقبال نے اس کے لیے لکھا تھا اس کے ساتھ ساتھ قوم کی نوجوان نسل کے لیے بھی یہ لکھا گیا تھا سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ سبق سب نوجوانوں کے لیے ہے خالی انہوں نے اپنے بیٹے کو سبق نہیں دیا سب نوجوانوں کو سبق دیا نئی نسل کو اسی وجہ سے خطاب با جاوید کہ عنوان کے نیچے لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر نے بنیاد نو نئی نسل کے ساتھ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں دیکھو اقبال نے سکول میں ڈال دیا تھا بچوں جس وقت انہوں نے سکول میں ڈالا تھا ان کو سمجھ نہیں تھی جس وقت وہ چلا گیا ان کو سمجھ آ گئی پھر وہ نکلنے کا نہ رہا نصیحت اقبال کی اب آپ سن لیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں بظاہر مخاطب جو ہے وہ جاوید ہے اور حقیقت میں نئی نسل ہے فارسی نظم ہے فرماتے ہیں کی سخن آراس تن بے حاصل است برنیا ید آنچ در قعر دل است فرماتے ہیں جو میرے دل کی گہرائی میں باتیں پڑی ہوئی ہیں نا وہ میں باہر نہیں نکال سکتا من در نکتا گفتم بے حجاب نقطۂ دارم کے نایت در کتاب فرماتے ہیں میں جتنا مرضی کہہ دوں واضح کھول کھول کر لیکن جو نقطہ سینے کے اندر رکھتا ہوں یہ کتاب میں نہیں بیان کر سکتا گرب شود پیچی دتر ہر فو سو تو تر فرماتے ہیں اگر میں دل کی بات جو میرے اندر پڑی ہوئی ہے نا وہ میں بیان بھی کروں جتنا مرضی کھولوں گا وہ اور زیادہ پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا تو کیا اس کے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے آگے خود بتایا سوز از نگاہ من من بگیر بگیر آہے صبح گاہ فرماتے ہیں وہ جو نقطہ اندر پڑا ہوا ہے نا اس کی سوز اور جلن اور درد جو ہے نا وہ میری نگاہ سے حاصل ہے بیٹے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال صاحب نگاہ سے فرماتے ہیں بیٹے وہ میری نگاہ سے حاصل کر وہ سوز وہ درد کی دولت ہے جو میرے اندر پڑی ہوئی ہے وہ وہی نقطہ ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا درد کیسے زبان سے نکلے لیکن اتنا ہے میرے میری نظر سے وہ فیض لے لے کہ درد کی دولت تیرے اندر آ جائے یاد آ ہے صبح من بگیر یا صبح کے وقت میں اٹھتا ہوں تو جس طرح میں نے صبح کے وقت اٹھ کر وہ درد اور سوز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے وہ دولت حاصل کی ہے نا اسی طرح تو بھی اٹھ کر وہ وقت اس وقت میں وہ دولت حاصل کر لے ہاں جی ماں دراط در سے نخوش تھی داد گنچائے تو او کشاد فرماتے ہیں تیری ماں نے پہلا سبق تجھے بیٹھے دیا اور تیرا گنچا جو ہے نا وہ اس کی نصیب میں صبح سے کھلا کیا سبق انہوں نے دیا اترا رنگ بہائے تو فرماتے ہیں بیٹے یہ جو دیر اندر دین کا کوئی رنگ ہے نا تھوڑا سا نظر آتا ہے ہمیں ابتدا میں یہ تھا اب تو بے دین ہے نا بھائی مان اس وقت تھوڑا تھا اثر اثرات ہوں گے نا تو فرمایا یہ سب وہ ماں کی دولت ہے اس کا مطلب ہے اقبال کے جاوید کی اما جی کو اتنا نیک سال بیوی تھی ہے کہ جس کی وجہ سے فرما رہے ہیں بیٹے پہلا سبق تم نے ان سے لیا ہے تیرے اندر جو رونق ہے انہیں کی طرف سے ہے دولت جاوید اندوختی اولا الہ آموختی فرماتے ہیں بیٹے ہمیشہ کی دولت ان سے اپنی ماں سے تو نے حاصل کی کہ ان کے لب سے تو نے لا الہ کا سبق سیکھا لا کا نکاح ازمن بگیر لا ازمن بگیر ماں سے تو لا الہ کا سبق لے لیا ہے بیٹے پر لا الہ کا درد مجھ سے لے لے لا نگاہ کا روک مجھ سے حاضر کر لے لا الہ کے اندر جلنا وہ مجھ سے لے لے ماں نے لا الہ سکھا دیا تھا درد کی دولت مجھ سے حاصل کر لے درد کے ساتھ لا الہ پڑھنا ہے یہ مجھ سے لے لے درد کے ساتھ سوز کے ساتھ آگے وضاحت کرتے ہیں لا الہ گوئی لا الہ گوئی بگو آد روئے جان تازے اندام تو آید بوئے جان فرماتے ہیں لا الہ تو کہتا ہے لا الہ کہتا ہے وہ کہنا ہے تو جان سے کہ دل سے لا الہ کہ تاکہ تیرے دل کی خوشبو تیرے جسم سے آئے کیا مطلب جب اندر سے درد کے ساتھ تو لا الہ کہے گا پھر تیرا تن جو ہے وہ شریعت مصطفیٰ کے اندر رنگا جائے گا لہذا دل کا درد تیرے تن سے ظاہر ہو جائے گا مہر و ماہ سو دے سوز را در کو کا فرماتے ہیں لا الہ کا سوز او بھائی لا الہ کے سور سے سورج اور چاند بن جاتے ہیں یہ کوئی عام چیز نہیں ہے فرمایا یہ لا الہ کا سوز اور تڑپ جو ہے نا میں نے ان ولیوں کے اندر کیا درکوہ کا میں نے پہاڑوں میں بھی دیکھی ہیں اور گھاس کے تنکوں کے اندر ہے اور میں نے ہر چیز کے اندر یہ درد لا الہ کا درد توحید کا درد میں نے ہر چیز کے اندر دیکھا ہے بیٹے بتا کس کس نگاہ کا آدمی ہے یار ہے عید و حرف لا الہ گفتار نیست لا الہ جز تیرے بے زنہار نیست فرماتے ہیں یہ لا الہ دو, دو حرف لا الہ جو تجھے نظر آتے ہیں یہ خالی کلام نہیں حقیقت یہ ہے کہ ایک ننگی تلوار ہے ننگی یہی کلمہ شریف تم کہتے ہو یہ گفتار ہے اقبال کہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ ننگی تلوار ہے یہ ننگی ہاں دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تلوار نکالی تو جنگ کھڑی ہو گئی ریفتن باسو دے او قہاری است لا الہ در بست در بیکاری است اس کے در لا الہ کے درد و سوز کے ساتھ جینا یہ قہاری ہے غالب ہونا ہے جب تم درد کو کلمے کو درد و سوز کے ساتھ پڑھو گے دنیا پر غالب رہو گے ہاں۔ دنیا بھر یہ مطلب یہ نکلیا جڑے اج قوم چتر کھا رہی ہے وہ کلمہ ہی دلوں نہیں پڑی بیٹھے دلو کلمہ ہی نہیں پڑیا فرمایا لا الہ ذر بس تو ذر بے ہی است لا الہ تو نیری چوٹ ہے اور چوٹ بھی کاری ہے ذر بیکاری ہے جڑی کام کر جاتی ہے مومنو پیش کساں بستن نفاق مومنو غداریو فقر و نفاق فرماتے ہو بیٹا ادھر مومن کہلانا اپنے آپ کو اب پھر پیٹیاں کس کے کمر کس کے کافران دے گے سر سٹ کے کھڑولا گلامان دے گے لوکان دے گے ہے فرمایا پتر صاحب پوچھنا ہے نا یہ مومن ایمان نہیں یہ غداری ہے یہ منافقت ہے یہ بربادی ہے اپنے آپ کو کافر کے آگے غلام کافر کا غلام بنانا ہے اور پیٹی سے سکولی باندھتے ہیں نا پیٹھی باندھ کر اور اقبال کہتا ہے مومن و پیشے قسم بستن ہے مومن اور پھر لوگوں کے آگے یہ کمر باندھ باندھنا یہ پیٹھی باندھنا اور مومن غداری اور فقر و نفاق ہے یہ سمجھ بات کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی مومن ہے اور پھر غداری ہے سمجھ نہیں آ رہی فکر ایسا منافقت ہے باپشیز دین و ملت را فروخت ہم مت آئے خانہ و ہم خانہ سوخت دو ٹکیاں دے پیچھے دین اور ملت بیچی کھڑا کیسا مومن ہے یہ ہاں؟ سکولی کو کہتے ہیں یہ کیسا مومن ہے جو دو ٹکوں کے پیچھے انگریز کے لیے انگریز کی نوکری میں ایمان دے رہا ہے دین بیچا ہوا ہے اس نے سارا گھر کا سامان لٹا دیا جی، جی، گھر جی کا گھر کا گھر اپنا جلا دیا لا الہ اندر نماز شبود نیست دستہ اندر نیاز شبود نیست اس کی نماز کے اندر لا الہ تھا اب نہیں ناز اس کی نیاز میں تھے لیکن اب نہیں اب میری ہی رہ گئی ہے نور در سو موسلات نماز جلوائے در کائنات نماز اس کے نماز روزے کے اندر نور نہیں رہا روحانیت نہیں رہی خالی جسم نماز کا ہے اندر روح نہیں ہے بے جان نماز پڑھتا ہے مومن جلوہ در کائنات نماز اس کی کائنات کے اندر وہ دین والا جلوہ ہی نہیں رہا درد والا جلوہ ہی نہیں رہا آ کے بو اللہ او حب مالو تر سے مر گئی جس کا سارا سامان اللہ ہی تھا آج کیا ہوا مال کی محبت اور موت کا ڈر اس ان دو فتنوں کے اندر یہ پھنس گیا ہے اقبال فرماتے ہیں آج کا مسئلہ جدید جو ہے اس کے اندر دو چیزیں آ گئی ہیں ایک مال کی محبت ہے دوسرا مرگ موت کا ڈر ہے ان دو سے یہ انگریز کا ٹٹو بنا ہوا ہے سمجھ نہیں آ رہی بے ایمان دین فروش بنا ہوا ہے پہلے اس کا سامان صرف اللہ تھا دیکھیے نا خواجہ غلام فرید صاحب گنتا ہے میرا میرا سرما تو میرا کجل بھی تو میرا مساق بھی تو میری ہر شے گنن لگدا ہے او دسدا پیا مومنا ہاں ساڈا اس رب مل گیا تے ہر کچھ رب نہ ملیا تے تک نہیں اقبال فرماتے ہیں کتنا بے ہو گئے آج کے مسلے ہیں ان کو دنیا کا سامان چاہیے سامان کا خالق رحمان نہیں چاہیے کیسے بے ہو گئے ہیں اس وجہ سے یہ موت سے بھی ڈرتے ہیں مال کی محبت ان کے لیے فتنہ بنی ہوئی ہے رفتو آمستی ہو ذوق و سرور دین او اندر کتاب او بگور فرماتے ہیں مستی ذوق سرور مستی دین کی اللہ رسول کی ذوق اور سرور ختم ہو گیا ہے سے اس کا دین کتاب میں ہے اب اس کے پاس نہیں اور حضرت خود قبر میں آئے جیسے میاں میاں صاحب شرک پوری فرمایا کرتے تھے او بیلیو مسلمانی مسلمان در کتاب مسلمان در گورست مسلمانی کتابوں میں رہ گئی ہے مسلمان قبروں میں چلے گئے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ اللہ کا ولی میاں شیر ربانی فرما کرتے تھے فرماتے ہیں ہمارے اقبال فرماتے ہیں دین او اندر کتاب ہاں جی دین کتاب میں رہ گیا ہے مسلمان قبر میں چلا گیا ہے سمجھ نہیں آ رہی صحبت اشبا اثر حاضر در گرفت حرف دیرا گرفت فرماتے ہیں نوے دور دیتا نئے دور کی سنگت صحبت نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے یہ دین کو دو پیغمبروں سے لے رہا ہے توجہ ہے ہے یہ عجیب بات دو پیغمبروں سے آج کا مسئلہ سکولی دین دے رہا لے رہا ہے ہاں جی کیسے دو دو پیغمبر کون سے ایک دو ایک پیغمبر شیطانی ہے انگریز کا وہ دے رہا ہے اس کو دین ایک ادھر کبھی کہ اسلام کی دو چار باتیں ملاتا ہے نماز روزے کی ادھر سے باقی ملا دیتا ہے سیاست او میاں سیاست معاشرت معیشت فرنگیوں کی حاصل کرتا ہے ادھر نماز روزہ عبادات اسلام والی رکھتا ہے وہ شیطان کا پیغمبر ہے یہ رحمان کا پیغمبر ہے دونوں کے دونوں پیغمبروں سے یہ دین لے کر یعنی کیا مطلب کفر اسلام کو ملا کر بیٹھا ہوا ہے یہ کیسا عجیب لائن مسئلہ ہے اب ایمان سے بتاؤ اقبال نے اقبال نے انگریز لانتی کو ان کا پیغمبر کہا ہے میں نے نہیں کہا وہ کہتے ہیں اقبال اقبال کہتے ہیں یہ انگریزوں کو انہوں نے پیغمبر بنا رکھا ہے وہ شیطانی پیغمبر ان کا شیطان کو شیطانی پیغام ان کو پہنچاتا ہے سمجھ نہیں بات کیا نہیں والو ان کو کہنا چاہیے نا انگریز کو متی اسی وجہ سے میاں شیر بانی فرمایا کرتے تھے بیلیو لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ پڑھیا کرو سکولیو سمجھ نہیں آ رہی آن دے ایران بودو ہی این ہندی نیاد آن دے حج بے گانا او این از جہاد تو بھائی اچھا حرف دی کو دو ہاں دے ایران بود او ایک نبی اکھ ایران دا ہے ایک ہندی پیدائش پیداوار ہے او حج تو بے گانا ہے اے جہاد تو حج تو بگانا کیونکہ شیعہ جڑے نے حج دے مخالف رہے ہیں او صدیق اکبر پاک دی وجہ نال نہیں جاندے صدیق عمر سرکار دی وجہ نال تے اے ہندی اکھے دو پیغمبر اے دا اشارہ میرے خیال دے جنہوں نے ایرانی تے ہندی سنا سے جان چلی گئی نماز اور روزے کے پیکر سے جسم خالی ہو روح نماز اور روزے کا خالی جسم رہ گیا روح چو رفتہ سلا تو ہموار ملت بے نظام جب روح نماز اور روزے سے نکل جاتی ہے خالی ڈھانچہ رہ جاتا ہے کیا مطلب نہ دین کا درد ہوتا ہے نہ دین ایمان ہوتا ہے خالی جب روزہ نماز رہ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے قوم تتر بتر ہو جاتی ہے ساری ملت کا نظام بیڑا کر کو ہو جاتا ہے سمجھ نہیں آئی قوم اس وقت تک متحد ایک رہتی ہے اور قوم اس وقت تک راہ راست پر رہتی ہے قوم اس وقت تک ایک بن کر رہتی ہے جس وقت تک ان کی نماز کے اندر روح رہتی ہے سینا از گرمی ہے قرآن چنی مرداں سے امید دہی فرماتے ہیں آج کے مسلمانوں کا سینہ قرآن کی گرمی سے خالی ہے قرآن کی گرمی سے غیرت سے قرآن جو غیرت کفار کے خلاف بتا رہا ہے اس گرمی سے غیرت سے ان کا سینا خالی ہے چنی سے امید بھی ایسے مردوں سے بہتری کی کیا امید کی جا سکتی ہے مرد مسلمان در گزشتے اے خضر دستے کیا باز سر گزشتے فرماتے ہیں خود شناسی خود غیرت ایمانی اس سے مرد مسلمان گزر گیا خلق ختم ہو گیا یعنی یہ ختم ہو گیا اس کے اندر خضر علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں او خضر سرکار ہاتھ پکڑی ہے پانی سر سے گزر گیا ہے پانی مسلمانوں کا سر سے گزر گیا ہے بیڑا گھر ہو گیا ہے سجدہ ہے کہ زمین لرزی داست برمرا دش محروم داست سجدہ جس سے زمین کانپ جاتی ہے بر مرادش محروم گردید راستی جس جس مومن کی مراد کے مطابق سورج چاند گھومتے ہیں سنگر گرگی سنگر گرگی رب نشان آسود در ہوا آشفتہ گردد ہم چدود فرماتے ہیں وہ سجدہ درد و سوز اللہ جڑا صدیق دے بلال کر گئے نے جڑا بابا فرید کر گئے نے فرماندے نے او ایسا عجیب سجدہ ہے اگر پتھر کو اس سجدے کا نشان مل جائے تو یہ گرد بن کر دھویں کی طرح ہوا میں اڑ جائے ای زمان جز سر بزیری ہیچ نیست اندرو جز ضعف پیری ہیچ نیست وفے پیری ہیچ نیست اس وقت حال یہ ہے مسلمان کو ہمیشہ صرف ہر کسی کے آگے جھکنا ہی آتا ہے ذلیل ہونا ہی آتا ہے اس کے اندر سوائے بوڑھے پے کے بوڑھے پے کے کمزوری کے اور کچھ نہیں رہا یعنی کیا مطلب وہ اسلام کی طاقت اور حکومت رہی نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی آشکو ہے رب جل آلہ کجاست این گناہ ہے اوس یا تقصیر ماس فرماتے ہیں وہ رب جل آلہ کے اندر جو دب دبا تھا وہ کدھر ہے نماز تو پڑھتا ہے رب جل آلہ کہتا ہے لیکن اس کا معنی تو ہوتا ہے میرا پروردگار سب سے غالب ہے تو یہ ہر کسی کا مغلوب بنا ہوا ہے رب جل آلہ کا ارے بھائی وہ دبدبا اور شکو کہاں ہے یہ اس کا گنا ہے یا ہماری کوتا ہے بیڑا اس نے اپنا گھر کیا ہمارا کیا قصور ہے سمجھ نہیں آ رہی ہر کسے بارے زیادہ ہے خود تندرو تندرو تند رہو ہر کسے زیادہ ہے خود تند رہو بے زمامو ہر ہر کوئی اپنے راستے پر چل رہا ہے کافر یہودی اپنے راستے پر چل رہا ہے عیسائی اپنے پر چل رہا ہے ہندو اپنے پر چل سکھ اپنے راستے پر چل رہا ہے لیکن ایک ہماری اونٹنی ہے جو بے لگام ہر طرف دوڑ رہی ہے کیا مطلب ایک ہماری قوم ہے جن کا کوئی ناراستہ ہے نہ کوئی رابر ہے نہ کوئی دین ہے نہ کوئی کوئی قوم ہے نہ ملت کسی کا ادھر منہ ہے کسی کا ادھر منہ ہے کسی کا ادھر منہ ہے کیسی عجیب بات ہے صاحب قرآن بے طلب العجب ثم العجب ثم العجب <laughs> فرماتے ہیں کیسے عجیب بات ہے صاحب قرآن ہے پھر طلب کا ذوق نہیں رکھتا کہ کس کو تلاش کرنا ہے جنت کیسے تلاش کرنی ہے عزت کیسے تلاش کرنی ہے خدا رسول کو کیسے ڈھونڈنا ہے ہے صاحب قرآن و ظالم صاحب قرآن کیسا ہے کیسا قرآن والا ہے قرآن سے ذوق طلب کا ذوق ہی حاصل نہیں کرتا قرآن یہی ذوق ہے طلب تو دے رہا ہے گھر خدا سا ترا صاحب نظر روزگار راک میں آیت نگر بیٹے کو کہتے ہیں نیا نو نئی نسل کو کہتے ہیں اگر تجھے خدا صاحب نظر بنا دے دل والی بصیرت عطا فرما دے بیٹے کیا کر روزگار راک میں آیت نگر جو زمانہ نیا آ رہا ہے کیونکہ اس وقت ابتدا تھی نا اقبال کے دور میں جو نیا دور آ رہا ہے بیٹے اس کو دیکھ کیا دیکھ یہ کیا چیز لا رہا ہے آگے فرماتے ہیں اکل ہا بے با کو دل ہا بے بے چشم چشمہ بے شرم و غرق اندر مجاز فرماتے ہیں اکلیں بے با کہیں عقلوں میں خدا کا خوف نہیں دلوں میں درد و گداز نہیں آنکھوں میں شرم و حیا نہیں حقیقت سے منہ پھیر کر مجاز میں غرق ہیں یہ جو نیا دور آ رہا ہے ان لوگوں کی یہ صفات ہیں علم و فن دین و سیاست عقل و دل زوج زوج اندر طواف آب و گل بیٹے علم فن دین سیاست عقل دل یہ صرف آب و گل کے چکر میں ہیں کیا مطلب یہ سب دنیا اور یہ مال دنیا کا جو پانی گارے سے بنا ہوا ہے یہ سینسی سامان علم ہے تو اس کے چکر میں ہے فن ہے تو اس کے چکر میں ہے دین ہے تو اس کے چکر میں ہے سیاست ہے ہے ہے سو اسی اسی کی طلبگار عقل تو کا پر اسی اسی کا جناب بندہ کا بندہ گزار ہے ہاں جی دل ہے تو اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے کیا مطلب ہر چیز کو تباہ کر کے انہوں لانتی انہیں صرف سامان کی طلب اور حسرت کے اندر دل دے رکھا ہے ہر چیز کو ہاں جی اپنے عقل کو اپنے علم کو دین کو سیاست کو دل کو دماغ کو ہر چیز کو صرف سامان دنیا کے لیے برباد کر رکھا ہے یہ نیا دور آیا ہوا ہے بیٹے جو آ رہا ہے اس کے اندر یہی چیزیں ہیں دیکھنا آج ایمان سے دیکھو کسی سامان اور دنیا مال کے پیچھے اگر سیاست ہے تو اسی لیے اگر دین کو پڑھتا پڑھاتا ہے تو اسی لیے اگر علم رہ گیا ہے تو اسی لیے اگر کوئی اجتماع کرتا ہے تو اسی کے لیے اگر ساوی پگڑی والوں کا اجتماع ہے تو اسی کے لیے اگر ریمنڈ کا اجتماع ہے تو اسی کے لیے لانتی کے بچے جس طرح جس طرح ان جس طریقے سے بھی دنیا مل سکتی ہے حاصل ہوتی ہے اسی طرح کے طریقے سے دنیا حاصل کرتے ہیں باقی کسی چیز کا خیال نہیں ہے ہر چیز دنیا آب و گل کے پیچھے سامان دنیا سائنس کے پیچھے ہر چیز کو تباہ کر رکھا ہے اقبال اس آنے و اس لانتی دور کے بارے ابتدا کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو دور چل آ رہا ہے اس دور کے اندر جو لوگ ہوں گے ان کی یہ صفات ہوں گی آسیا میں آفتاب غیر بھی از اندر حجاب فرماتے ہیں ایشیا کا علاقہ جڑا وہ سورج جتو نکلتا ہے جی، جی، جی۔ سورج نہیں نکلتا نا فرماتے ہیں جتو سورج نکلتا ہے آج غیر بین ہے ہاں۔ جتو سورج نکلتا ہے سورج نکلتا ہے تو وہ تو دوسروں کو چمکا دیتا ہے یہ کیسا عجیب ہے آج ایشیا کا علاقہ فرنگیوں کے پیچھے اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ یہ خود حجاب میں آ گیا حالانکہ ان کی طرف سے سورج سورج چڑھتا ہے جی۔ چڑھ کر لوگوں کا حجاب دور کر دیتا ہے لیکن یہ خود حجاب میں آ گئے ہیں اللہ کس جو رد اس کا دل بغیر اس کا دل نت نئے شیتانی خیالات میں گھوم رہا ہے اس کی ساری زندگی کی محنت کو دو جو برابر بھی کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں اس نے ساری زندگی اتنا ردی مال جمع کیا ہے کہ اگر کوئی دانا آدمی آ جائے اس کی ساری زندگی کی پونجی کو دو جو برابر خریدنے کے کے لیے تیار نہیں ہے روزگار بے ذوق سیر اس کا زمانہ اس کا زمانہ ٹھہرا ہوا ہے جیسے برف جمی ہوتی ہے بے ذوق سیر ہے کیا مطلب یہ لانتی اپنی زندگی کو بدل نہیں نہیں چاہتا ہوں جیسے برف جمی ہوتی ہے اسی طرح جمع ہوا پڑا ہوا ہے بے تھی اور بےمانی کی زندگی میں خوش ہے کتے کو جب پیسہ مل جاتا ہے ہڈی مل جاتی ہے انگریز کی طرف سے سائنس کی پیسے کی بس اسی میں کہتا ہے ہے اب دین گیا گیا خدا رسول ماں کی فکر بہن کی ہاں جی بہن بھی دے دیتا ہے کہ قوم قوم قبیلہ ہر شے کو تباہ و برباد کر رکھا ہے اس دلے نے ماں کس لیے اس وجہ سے کہ چلو چار چاند چکے تو مل جاتا ہے پیسہ کچھ مل جائے اقبال کہتے ہیں یہ لانتی کبھی اپنے اندر انقلاب سوچتا ہی نہیں ہے کبھی انقلاب اس کے اندر پیدا ہوتے نہیں ہے تبدیلی کی سوچتا نہیں ہے برف کی طرح جمع ہوا ہے کیا ہے برف کی طرح ٹھنڈا بھی غیرت مانا ہوا ہے کون سا بے غیرت بنا ہوا ہے آگے فرماتے ہیں صاحب ملا یانو نخچیر ملوک آ ہوئے اندیشہ اولنگ لوک فرماتے ہیں ملاؤں کا شکار ہے ملا شکاری ہیں اس کے اس ایشیا کے مسلے کے ملا شکاری ہیں یہ ان کے شکار میں پھنسا ہوا ہے کوئی ملا عرفان شاہ ٹینک کسی ملا نے پھنسایا ہوا ہے کوئی ملا عرفان شاہ ٹینک ہے اس نے لوگوں کو پھنسایا ہوا ہے کوئی جناب جی, ہاں جی مشتاق کا منڈا ہے اس نے پھنسایا ہوا ہے کوئی شبیرہ میراس سے اس نے پھنسایا ہوا ہے کوئی جناب جی اشرف دجالی اس نے پھنسایا ہوا ہے کوئی شار پادری اس نے پھنسایا ہوا ہے کوئی سبز پگڑی والا ہے اس نے پھنسایا ہوا ہے کوئی فلانا ہے اس نے پھنسایا ہوا ہے کوئی ریمنڈ والا ہے اس نے پھلایا ہے اقبال فرماتے ہیں سید ملا جانو یا ملاؤں کا شکار بنا ہوا ہے یا بادشاہوں اور سیاست والے شیطانوں کا شکار بنا ہوا ہے ہاں ہوئے ہے تو ہاں تو یہ ہرن لیکن ایسا لنگڑا ہو گیا ہے یہ بھاگنے گئی نہیں ہے ان ان بھیڑیوں کے ہاتھوں کے اندر پڑا ہوا و خوار ہو رہا ہے یہ بھیڑ یہ ہیں یہ ان کے ہاتھ ان کے منہ کے اندر یہ خوراک بنا ہوا ہے ملا بھی بھیڑی ہے اور سیاست والے بھی اقبال کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا اکلو دینو دانے سونا نام سونا بتا فطرا کے لور فرنگ ہے بھائی فرماتے ہیں جو فرنگی لور دے پروفیسر ہے لاڈ غیرت کے بچے وہ لاڈ جو ہیں ان فطراک ان کا فطراک کس کو کہتے ہیں شکاری کا جھولا جس کے اندر وہ گھوڑے پر بیٹھتا ہے پیچھے باندھا ہوا ہوتا ہے جو شکار کرتا ہے اس میں ڈال دیتا ہے سمجھ نہیں اس کو جھولے کو کیا کہتے ہیں فطراک تو کہتے ہیں انگریزی لاہور جو ہے نا ان کا جھولا جو شکار کا ہے نا یہ عقل دین علم عزت یہ سب کچھ کیا بنا ہوا ہے یہ انگریز کتے کے جھولے کا شکار ہے وہ اٹھا کر کو ادھر پھینک رہا شکار کر کے اس قوم کا اس کے دین کو ادھر پھینک رہا شکار کر کے ان کے تعلیم کو ادھر پھینک رہا شکار کر کے ان کی عزت کو ناموس و ننگ ہر چیز کو وہ شکار کر کے اپنے جھولے میں لے کر ادھر جا رہا ہے یہ کتی کے بچے بغیر عقل بغیر دین بغیر دانش بغیر ناموش بغیر عزت کے زندگی بسر کر رہے ہیں یہ میں نے کہہ رہا بھائی کون کہہ رہے ہیں اقبال کہہ رہے ہیں عالم افکار بردری دم پردائے اسرار اقبال کہتے ہیں یہ ایشیا والوں نے تو یہ سب کچھ کر دکھلایا میں نے کیا کیا ان کے ساتھ فرمایا ان کے افکار کی دنیا میں ان ان کے کے جہاں افکار کے عالم اور جہان پر میں نے حملہ کیا بولو میں حملہ کر دیتا ہے عالم افکار دے کیونکہ مجھے پتا تھا ان کا ذہن بدل گیا ہے ان کی سوچیں بدل گئی ہیں انگریز کے پیچھے اب میں آیا ہوں تاختم بر عالم افکار ہوئے شیشیا کے عالم افکار پر میں نے حملہ کر دیا دوڑا دریدم پردہ اسرار ہوں ان کے رازوں کے پردوں کو میں نے فاش کر دیا تاکہ ان کو راز سمجھا دوں راز درمیان سینا دل خوں کر تا جہاں نشرا دیگر گوں کر میں نے اپنے دل کے اپنے سینے کے اندر دل کو جلا جلا کر درد میں خون کر لیا ہے تب جا کر میں نے ان کے جہان کو تبدیل کیا ہے یہ جو میں سوچ فکر دے رہا ہوں یہ مجھے ایسے نہیں مل گئی میں نے اپنے درد اپنے دل کو درد سوز کے اندر بیٹھ بیٹھ کر خون کیا ہے پھر جا کر یہ میرے منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جن جو میں ان کو سناتا ہوں پھر ان کی زندگی میں انقلاب لاتا ہوں سمجھ نہیں من بتب اے اصر خود گفتم دو حرف کردہ ام را اندر دو ظرف فرمایا من بتب عصر خود میں نے اپنے دور کے لوگوں کو دو باتیں کہی ہیں دو سمندروں کو دو کوزوں کے اندر بند کر دیا ہے ہر پہ چا پیچو ہرفے نش دار تک نم اکلو دل مردا شکار ہر پہ پی چا جی ہاں جی میں نے بڑے مشکل الفاظ اور نیش دار بڑے ترکھے ہاں ڈنگ والے دارندہ دار دار دار ہے نیش دار آج ہی اسم فائل پڑا تم نے دارندہ نیش ڈنگ رکھنے والی گلا میں کی تاکہ انہوں نے اقل دل نو شکار کرا ہاں یہ کدھر جا رہے ہیں حرف تہ دار بانداز فرنگ نالا مستانہ اے از تار چنگ تہ فرنگیوں کے انداز میں میں نے ان کے ساتھ کلام کی ہے کہ مجھے فرنگیوں کا انداز اپنا کر ان کے ساتھ کلام کرنا پڑ گیا یار کیا کروں تاکہ یہ نبی کے دین کی بات کی سی چلو یہ انگریز کے عاشق ہیں تو ایک انگریز کیا ہی طلبگار مجھے سمجھ کر تو مجھ سے دین کی بات تو سن لیں میں جیسے کہتا تھا میں نے کہا یار ہم کتنے یہ سکولی بےمان بن چکے ہیں کہ اقبال ایک مومن ہمیں دین سنانے کے لیے بےچارے کو پہلے فرنگی بننا پڑتا ہے سمجھ نہیں آ رہی حرف تہدار با انداز فرنگ نالا چنگ اصل این از ذکر و اصل آز فکر اتواد اے تو فکر و ذکر ای بھائی دو حرف دو حرف اصل ہی ایک حرف جو ہے تو ذکر سے میں نے پیدا کیا ایک فکر سے پیدا کیا سمجھ لگی ہاں۔ فکر و ذکر کے وارث بھائی ہمیشہ دور میں تیروں گل میں سنان لگا آب جو از ازد بہر اصل آب جو یم بہر اصل منست فصل من است تو منست آب جو یم بہر اصل از بہر ازد بہر اصل منست آب جو یم میری نہر کا پانی از بہر تو از ازد بہر آب جو از ازد بہر اصل منست دو سمندروں سے میری اصل ہے فصل من فصل ہے اور میرا وصل بھی ہے مزاج اثر من دیگر بدا دب من ہنگامہ دیگر میں آؤ کیا فرما رہے ہیں بند کرو ذرا یہ لیا ذرا